یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ دوران سفر کسی مسجد میں رک کر کے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ امام دیوبندی ہے تو کیا کیا جائے نماز لوٹائی جائے